بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ یہ کورس ہے virtual university government of Pakistan کا آج ہمارا لیکچر نمبر تھری ہے اس سے پہلے دو لیکچر ہم نے مکمل کر لیے ہیں آپریشن ریسرچ کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت بتایا تھا آج بھی اس کے بارے میں بات چیت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقاعدہ آپریشن ریسرچ کی ٹیکنیکس کے بارے میں بات چیت شروع کریں گے یہ جو دو لیکچرس ہم نے کیے ہیں اس میں انٹروڈکشن بتایا ہے کیونکہ ایک نیا سبجیکٹ تھا اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ تھوڑی سی موٹیویشن بھی دینی تھی کہ یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے جس کو ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے استعمال کیا جا سکتا ہے جتنی جس سبجیکٹ کی یوٹیلٹی ہوتی ہے اتنا ہی وہ سبجیکٹ یوزفل ہوتا ہے تو جناب میرا خیال میں دو لیکچرز میں آپ بہت موٹیویٹ ہو گئے ہوں گے اور یہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب یہ ٹیکنیک شروع ہوں اور کس طریقے سے آپ اس کو زیادہ استعمال کر سکیں یا زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں آج آتے ہیں اپنے لیکچر نمبر تھری کی طرف باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب operation research lecture number three دو لیکچرز مکمل ہوئے ہیں اس کو فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو سب سے پہلے میرا اپنا تعارف جیسے میں نے بتایا یہ آج آخری ہے اس کے بعد پھر ضرورت نہیں پڑے گی میں جنید زیادی ہوں آج کل ڈائریکٹر ہوں COMSATS institute of information technology کا آج جب ہم لیکچر یہ کر رہے ہیں موسم بڑا اچھا ہے خوشگوار ہے امید ہے جس وقت یہ آپ کے پاس پہنچا ہوگا یا جس جگہ پہنچا ہوگا وہاں پہ بھی موسم موسم بڑا خوشگوار ہوگا جیسے ہم نے بتایا کہ یہ آپریشن ریسرچ کا انٹروڈکشن ہے ابھی ہم انٹروڈکشن کے اوپر ہی ہیں دو لیکچر جو تھے وہ بھی انٹروڈکشن میں تیسرا بھی انٹروڈکشن کے اوپر ہم نے جو آرگنائز کیا اپنا لیکچر اس طریقے سے ہے کہ آج پہلے کچھ چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں ان کو ریوائز کریں گے ان کو دوبارہ سے ریفریش کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ چیزیں کل ہم نے جلدی میں کی تھیں یعنی لاسٹ لیکچر میں جلدی سے کی تھیں اس کو ہم ذرا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو کانسیپٹ ہیں جو ہم شروع میں بتا رہے ہیں یہ آگے چلیں ابھی آپ نے اس کے آج آج کے لیکچر کے بعد بیالیس لیکچر اور ہوں گے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ چلتی چلی جائیں گی جیسے میں نے بتایا کہ یہ پروگرام یا یہ لیکچر یا کورسز جو آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ virtual university government of Pakistan کے ہیں very grateful and we should all be very providing this very government of Pakistan for providing this very of and very practical facility جناب او آر کو once again O R process اس پروسیس کو ذرا سا دیکھ لیں یہ میں نے کل بھی آپ کو کئی دفعہ فلش کی تھی اس کو ذرا دیکھیں غور سے کہ جب او آر پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں ایک پرابلم کو آبزرو کرتے ہیں وہ پرابلم زندگی میں ہو سکتا ہے وہ پرابلم انڈسٹری میں ہو سکتا ہے وہ پرابلم فیکٹری میں ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ بھی آپ آبزرو کرتے ہیں ٹھیک ہے گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑا ایک کام آپ کر رہے ہیں جس جگہ پر کافی ساری چیزیں انوالو ہیں تو وہ بھی آ, کیا نام ہے ایک آپ آبزرو کرتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز ہے کوئی پرابلم آبزرو کرتے ہیں کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ ایک آبزرویشن ہے وہ آبزرویشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ تنگ کرے تھوڑی سی دیر میں ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور سے بھوک لگ رہی ہے تو آپ گھر جائیں گے امی سے کہیں گے امی اچھی اچھی روٹی آپ کو دے دیں گی آپ کھا لیں گے لیکن اگر آپ کو جانا پڑ جائے کسی بھوک کی حالت میں ایک بہت بڑے ہوٹل میں جس میں پچاس ساٹھ ڈشز ہیں تو آپ کو چوائس کرنا مشکل ہوگی اس کو جانے سے پہلے اگر آپ او آر پروسیس استعمال کر لیں تو شاید کھانے میں آسانی ہوگی خیر یہ تو ایک مزاق کی بات ہے لیکن سیریسلی ہم کیا کرتے ہیں ہم آبزرو کرتے ہیں روڈس پہ ہم پرابلم آبزرو کرتے ہیں ہم انڈسٹری میں کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں کرتے ہیں اپنے کلاس رومس میں کرتے ہیں کچھ پرابلمس ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں اس کو پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یار یہ پرابلم ہے مثال کے طور سے کہ جی لائٹ کم ہے اب لائٹ کم ہے کہہ دینا بڑا آسان ہے لائٹ کم اس لیے ہے کہ جی ایک بلب فیوز ہے یا تین کی جگہ چار لائٹس ہونی چاہیے یا ان کی پاور کم ہے تو یہ ایک پرابلم ہوا اگر آپ کہیں کہ جی ایک بلب فیوز ہے جا کے لگا دیں فوراً بلب تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں اگر پرابلم کمپلیکیٹڈ ہے یا کمپلیکیٹ پرابلم ہے تو آپ کیا کریں اس کا ایک ماڈل بنائیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں ماڈل میتھمیٹیکل ماڈل ہو سکتا ہے اسٹیٹسٹکل ماڈل ہو سکتا ہے کمپیوٹر ماڈل ہو سکتا ہے اینڈ سو آن سو فورتھ وہ ہم پڑھیں گے اس ماڈل کو سالو کریں گے امپلیمنٹ کرتے ہیں جب امپلیمنٹیشن کے لیے لے کے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں فٹ ہوتی نہیں ہوتی اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں آپ ایک جوتا بنوانے جاتے ہیں یا آپ کپڑے سلوانے جاتے ہیں درزی کے بعد تو کیا ہوتا ہے پہلے جب آپ جوتا بنوانے جاتے ہیں جا کے پہنتے ہیں تو آپ کو کسی جگہ سے وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹھیک کرتا ہے چھوٹا کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے اور اس کے بعد آپ آرام سے کمفرٹیبلی پہن لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ سوٹ سلوانے جاتے ہیں درزی کے بعد ایک ٹرائی دیتے ہیں ٹرائی کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہاں سے تنگ کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے تھوڑا سا لوز کرتا ہے اور آپ کے مرضی کے مطابق سیٹ کرتا ہے اور پھر آپ اس کو پیڈ کیا جاتے ہیں یہی چیز ماڈل کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جب امپلیمنٹیشن کے لیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں وہاں پر فٹ نہ ہوں اس انوائرمنٹ کے لیے چیزیں سیٹ نہ ہوں اگر آپ دیکھیں ایک یہ سوزو کی پک اپ ہوتی ہے نا یہ جو گاڑیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں جیپٹیز نے پتہ نہیں کس چیز کے لیے بنائی تھی لیکن یہاں جب ہم نے پاکستان میں استعمال کی تو کس کس جگہ پر یہ نہیں گئی گلگت چلے جائیں آپ کو یہ ملے گی آپ چترال چلے جائیں آپ کو یہ ملے گی کوئٹہ چلے جائیں تو آپ کو ملیں گی اور کس طرح کی یہ لوڈنگ کا کام کر رہی ہیں اور پیسنجرس کو بھی لے کے جا رہی ہیں تو یہ جناب ماڈل تو انہوں نے کچھ کسی اور کے لیے بنایا تھا لیکن یہاں امپلیمنٹیشن کسی اور طریقے سے ہوئی ہے لیکن چیز وہی ہے اسی کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ پورا او آر پروسیس ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے آپ نے فالو کرنا ہے یہ پانچ اسٹیجز ہوتی ہیں لیکن جب ہم او آر پڑھتے ہیں تو صرف یہ دو چیزیں ماڈل کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں باقی ہم دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں اب یہ او آر پروسیس میں جیسے میں نے بتایا کہ ماڈل کنسٹرکشن اور سولوشن میں دو جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی او آر ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو او آر ٹیکنیکس بہت ساری بتائی تھی اس کو کوکلی ہم ریوائز کر لیں میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے اپنی سہولت کے لیے یہ کوئی ختمی چیزیں نہیں ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں میں نے یہ چار حصوں میں اس کو کر لی زیادہ تر آتھر زیادہ تر کتابوں میں آپ کو ان چاروں حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ٹیکنیکس نظر آئیں گی اگر آپ نے اسی طرح کا کورس پڑھنا ہے اگر آپ نے پورا کورس پڑھنا ہے جس کے اندر خالی آپ نے بی ایس ہی آپریشن ریسرچ میں کرنی ہو یا ایم ایس آپ نے آپریشن ریسرچ میں کرنی ہو تو وہاں پہ اور کلاسفکیشن آپ کو نظر آئے گی تو پہلی چیز یہ ہے میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس پرابلسٹک ٹیکنیکس ہوتی ہیں تیسری چیز جو ہے میں نے انوینٹری بتائی چوتھی نیٹورکس اور پانچویں جو تھی میں نے ادرس میں بتا دی اور میں نے بتایا تھا کہ جو ٹیکنیکس ان چاروں میں فٹ نہیں ہوتی ہے وہ ہم ادرس میں بتا آ, لے جاتے ہیں لیکن ادرس بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی پہلے کی چار ٹیکنیکس ہیں اب اس میں میں نے بتایا تھا لینئر پروگرامنگ ماڈلس میں کہ لینئر پروگرامنگ ماڈلس ہیں اس کے اندر سمپلیکس ہو سکتا ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن ماڈل ہیں اس میں اسائنمنٹ ماڈلس ہیں اس میں انٹیجر لینئر پروگرامنگ ہے اور اس میں گول لینئر پروگرامنگ ہو سکتی ہے گول لینئر پروگرامنگ بھی ہو سکتی ہے اور گول پروگرامنگ بذات خود بھی ایک سبجیکٹ الگ موجود ہے اسی طرح سے پروبلسٹک ٹیکنیک میں میں نے بتایا تھا ڈسیزن تھیری ہے جس کے اندر آپ کو ڈسیزن لینے ہوتے ہیں گیم تھیوری ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کی چال کیا ہے اور آپ نے کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے یہ چیزیں جو استعمال ہو سکتی ہیں بلڈنگ میں ہوتی ہیں ٹینڈر میں ہوتی ہیں بزنس میں ہوتی ہیں فزکس میں ہوتی ہیں اور کیمسٹری میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں مارکو چینز کی بات کی تھی اس کے بعد کہ یہ مارکو اینالیس کرتے ہیں کسی بھی پروسیس کا کسی بھی چیزوں کا اس کے بعد کیونگ تھیوری کی بات کی تھی اس کے بعد سیمولیشن اور فور تو یہ ٹیکنیک جو ہے یہ میں اس کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد انوینٹری ہے انوینٹری ٹیکنیکس ہیں آپ کے پاس اسٹاک کنٹرول ہے انوینٹری کنٹرول ہے انوینٹری مینجمنٹ ہے تو اس کے اندر دو طریقے کی ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس ڈیمانڈ سرٹن ہوتی ہے اور جس میں آپ کے پاس ڈیمانڈ سرٹن نہیں ہوتی ہے جہاں ڈیمانڈ سرٹن نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ہم پرابلٹی یا اسٹیٹسٹکس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹورکس ہے اب نیٹورکس کے اندر کیا ہے دو ٹیکنیکس ہیں ایک کریٹیکل پاتھ میتھڈ ایک پرٹ میتھڈ جسے ہم کہتے ہیں programming evaluation and review techniques اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹورک فلو ہے یہ ہمارے پاس چار very structure sort of techniques تھی جو میں نے آپ کو بتائیں جس میں میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ کی بات کی تھی ہم نے جس میں ہم نے انوینٹری کی بات کی ہے جس میں ہم نے نیٹ ورکس کی بات کی ہے جس میں پرابلسٹک ٹیکنیکس کی بات کری ہے تو یہ چار ٹیکنیکس تھیں اس کے بعد جو دوسری ہیں میں نے جیسے بتایا میں نے ساری اس کو ادرس میں ڈال دی ہیں وہ کسی وقت ایک لیکچر میں ہم کور کریں گے اور وہ ادرس ٹیکنیک جس میں کل میں نے بتایا تھا کہ ڈائنمک پروگرامنگ ہو سکتی ہے نان لینئر پروگرامنگ ہو سکتی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں اس میں نہیں آتی ہیں وہ یہاں پر ہم کور کر سکتے ہیں تو یہ جیسے میں نے بتایا ادرس کے اندر non linear programming dynamic programming اور بریک ایون اینالس تو یہ تین چار چیزیں ہیں یہ اس کے اندر اسٹڈی کر سکتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہم ٹچ کریں گے اس کو جس وقت ہم یہ کورسز کو فالو کریں گے اس کے بعد جو کل میں ایگزامپل کر رہا تھا لاسٹ ٹائم جو ایگزامپل کر رہا تھا وہ کیا تھا integrated planning of the oil sector میں نے بتایا تھا کہ یہ اپلیکیشن جو ہوتی ہے او آر کی تین جگہوں پہ ہو سکتی ہے تین براڈ کیٹیگری کے اندر ایک مائکرو اکنامک پلاننگ جس میں بہت بڑی بڑی چیزوں کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے ڈیسیجنس ہوتے ہیں مینیجر کرتے ہیں کنٹری کے چیف ایگزیکٹو کرتے ہیں اسی طریقے سے پروونسز کے چیف ایگزیکٹو کرتے ہیں وہ ڈیسیجنس ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کیا مائکرو اکنامک پلاننگ کی بات کی تھی آپ کے ساتھ جس کے اندر چھوٹے لیول کی ایکٹیویٹی ہیں اینڈ اس کے بعد لاسٹلی ہم نے بات کی تھی سیکٹوریل پلاننگ کی جس میں میں نے کہا تھا کہ ایگریکلچر سیکٹر لے سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ سیکٹر لے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ انرجی سیکٹر لے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ آئل سیکٹر لے سکتے ہیں کوئی بھی ایک سیکٹر لے لیں اس کی پوری کی پوری پلاننگ کرنی ہو تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں بائی یوزنگ آپریشن ریسرچ تو یہ ہم نے ایگزامپل لی تھی کچھ لاسٹ ٹائم جلدی کی تھی اس کو ایک دفعہ پھر اینالائز کر لیں کیونکہ یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اگر آپ دیکھیں آئل کے اندر اب آئل کی ڈرلنگ ہے یہ تو ٹیکنیکل جولوجسٹ کا کام ہے یہ جو فزسسٹ کا کام ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں انجینئرس کا کام ہے لیکن ہم اس کو پرزیوم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اچھا کام کر لیا اور ڈرل کر لیا اور آئل نکلنا شروع ہو گیا یا دوسری صورت میں کہ انہوں نے ڈرلنگ کی اور آئل نہیں نکلا تو آپ کے پاس کوئی آئل کے اپنے ریزروائرس نہیں ہیں آپ سارا جو آئل ہے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جاپان کے اندر اپنے یہاں آئل بہت کم ہے سارے کا سارا جو آئل ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے تو اب سچویشن کچھ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی کنٹری ہو سکتا ہے پاکستان ہو سکتا ہے برازیل ہو سکتا ہے بنگلہ دیش ہو سکتا ہے یا جاپان ہو سکتا ہے یا کوریا ہو سکتا ہے اب اس ملک کے اندر کیا ہے انہوں نے پورے آئل سیکٹر کی پلاننگ کرنی ہے اب جب آئل سیکٹر کی پلاننگ کرنی ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آئل ایک تو کروڈ ہوتا ہے سمپل سا جو کہ نکل رہا ہوتا ہے کس کوالٹی کا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا ہے یہ المیہ کی دین ہے جس طرح کا بھی نکل آیا لیکن وہ جو آئل نکل رہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو کام آ سکے یعنی اس کو اگر آپ جہاز میں ڈالیں گے تو شاید جہاز آپ کا نہیں چلے گا اس کے لیے آپ کو ڈفرنٹ طرح کا فیول چاہیے وہ کہاں سے آئے گا وہ اسی آئل کو ایک پروسیس سے ہم چینج کریں گے وہ ریفائنری میں لے کے جائیں گے اور وہاں پر کیا ہوگا آپ کے پاس آئل ڈفرینٹ طریقے کا مل جائے گا تو یہ ڈفرینٹ آپریشنس ہیں ان آپریشنس کو اگر کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں اور کیسے یہ جو آئل کمپنیز ہیں بڑی بڑی آئل کمپنیز ہیں یا بڑے بڑے منسٹریز ہیں ڈویژن ہیں یہ اپنی آئل سیکٹر کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں یا ایسے ہی پلان کرتے ہیں کہ جی چار جہاز منگا لو پانچ جہاز منگا لو یا پانچ سو ٹینکر بھیج دو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا باقاعدہ یہ سائنٹیفکلی ڈسائڈ کرتے ہیں یا سائنٹیفک کیلکولیشن وغیرہ کرتے ہیں جی ہاں بالکل اتنا آسان کام نہیں ہے یہ بڑا مشکل اور کمپلیکیٹڈ کام ہے آپ دیکھیں اگر کسی وقت آپ کو موقع ملے اور سمندر کی سیمولیشن کریں تو ہزاروں کے حساب سے ٹینکر کچھ مڈل ایسٹ سے جا رہے ہوتے ہیں کچھ کہیں سے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ٹریفک کبھی خالی جاتے ہیں کبھی فل جاتے ہیں تو ان کی بھی آپریشن ایک بڑا ہی مسئلہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی تو خالی ٹرانسپورٹیشن کی بات کی اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں مثال کے طور سے اسٹوریج ہے یہ جو آپ کا پیٹرول ہے یہ آپ کے پاس کروڈ ہے کہاں اسٹور کریں گے کس جگہ کریں گے اس کی سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے یہ کیونکہ اس میں آگ لگ سکتی ہے بہت جلدی خراب ہو سکتا ہے بہت جلدی اس میں یہ ایک ایسا مادہ ہے جو کسی وقت بھی آگ پکڑ سکتا ہے اس کی سیفٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے تو یہ ایک چیز یہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے ایگریمنٹس بھی تو ہو رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر آئل کی پرائسز ہیں کبھی اوپر جاری ہوتی ہیں کبھی نیچے جاری ہوتی ہیں اگر آپ نے آئل پرائسز زیادہ ہیں اور آپ نے خرید لیا تو آپ کے لیے نقصان ہوگا اگر آئل پرائسز کم ہیں تو آپ کتنے خرید سکتے ہیں اس وقت آپ کے پاس پیسے ہیں خریدنے کے لیے یا نہیں ہے کریڈٹ فیسلٹی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے ان ساری آپریشنس کو ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اب ان چیزوں پہ ہم ابھی نہیں کر رہے جس میں کوالٹیٹیو بات ہوگی ہم ابھی بات کرتے ہیں جس میں کوانٹیٹیو ٹیکنیکس استعمال ہو سکتی ہے مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس ایک ریفائنری ہے اس ریفائنری کے اندر جو آئل لانا ہے اس کے لیے آپ کو کتنے ٹینکر چاہیے ہوں گے اور اس ریفائنری میں جب ریفائن پروڈکٹس نکلتے ہیں تو کتنے ٹینکرس ہوں گے جو اس کو آپ کے پروڈکٹس کو لے کے جائیں گے یا کیسے پائپ لائن آپ بچھائیں گے تاکہ آپ کا جو تیل ہے یا جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں وہ وہاں پر کیسے پہنچ جائیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی جناب تو اسٹارٹ کرتے ہیں آئل پروڈکشن فرام فیلڈس تو پہلا تو چیز یہ ہے کہ تیل اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ اتنا تیل نکالنا ہے جتنا آپ آگے لے جا سکیں آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع موجود ہونے چاہیے اگر ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے تو آپ کے پاس وہاں پہ اسٹوریج اتنی ہونی چاہیے تاکہ آپ جو تیل نکل رہا ہے زمین سے اس کو آپ پراپرلی اسٹور کر سکیں اور وہ ساری پریکاشنس لینی ہے جو میں نے ابھی بتائی تھی کہ کسی طرح کا کوئی خدا نخواستہ مس ہیپ نہ ہو سکے اب یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یوں یہ کیوں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایکسیڈنٹس انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ساری پریکاشنس کرتے ہیں ساری احتیاطیں کرتے ہیں اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو آپ کے پاس ساری ٹیکنیکس ہیں یہ آپ ٹرائل اینڈ ایرر کے بیس پہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ایک دفعہ کریں غلطی ہو گئی دوبارہ کر لیں پھر ٹرائی کریں پھر غلطی کریں دوبارہ کر لیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں ٹرائل اینڈ ایرر نہیں ہوتا ہے ٹرائل اینڈ کیٹاسٹرافی ہوتا ہے خدا نا خاصہ آپ ایک جہاز بھیج دیں جو سارا ٹیسٹڈ نہیں ہے اور وہ اوپر سے کریش ہو جائے تو کتنے جانوں کا نقصان ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بھوپال کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں گیس لیک ہوئی تھی کتنے لوگوں کی جان گئی تھی آپ نے چرنوگل کا سنا ہوگا کہ وہ جو ایک نیوکلیر پلانٹ تھا وہاں سے لیکیج ہوئی تھی نیوکلیر ریڈیو ایکٹیویٹی کی تو کتنے لوگ کی جانیں گئی تھیں کتنا نقصان ہوا تھا اس علاقے کے لیے تو ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹرائل اینڈ ایئر کی بات نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے جی پین آپ دیکھ رہے ہیں اگر خراب ہوا تو دوسرا لے لیں گے ایسی بات نہیں ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ٹرائل اینڈ کیٹاسٹرافی کی بات ہوتی ہے ایک نیشنل لیول کا ایک ڈیسیزن اگر آپ لے لیں اور خراب ڈیسیزن ہو جائے تو پوری اکانومی بیٹھ جاتی ہے آپ نے دیکھے ہوں گے ملک کے اندر بہت سے ملک ایسے ہیں جو ایک ڈیسیزن خالی کر لیتے ہیں اس ڈیسیزن کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے یہ کسی وقت ہم آپ سے ڈسکس کریں گے ہمارے ملک میں بھی شاید ایک آدھ ڈیسیزن ایسے ہو گئے ہوں گے جس کی وجہ سے اکانومی پہ بڑا امپیکٹ آیا یہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے کمپنیز جو اچھے ڈسیزن لیتی ہیں اوپر چلی جاتی ہیں اور ایک خراب ڈیسیزن لیتے ہیں تو ساری کمپنی نیچے بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے تو جناب ڈسکس کرتے ہیں آگے ٹرانسپورٹیشن آف کروڈ میں نے کل بتایا تھا جیسے کہ فرام فیلڈس ٹو ریفائنری جہاں سے تیل نکل رہا ہے وہاں سے ریفائنری ریفائنری میں آپ کے ملک میں بھی ہو سکتی ہے ریفائنری آپ کے ملک میں نہیں بھی ہو سکتی آپ کو کہیں باہر بھیجنا ہوا تو پہلی چیز یہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کریں یہ جو کروڈ نکل رہا ہے اس کو آپ کیسے لے کے جائیں ریفائنری تک ایک ملک میں رکھیں یا دوسرے ملک میں لے کے جائیں چاہے شپ میں لے کے جائیں یا آپ پائپ لائن کے ذریعے لے کے جائیں یا ٹینکر کے ذریعے لے کے جائیں یا ریل روڈس کے ذریعے لے کے جائیں تو آپ کو لے کے جانا ہے دوسری چیز یہ from feeds to export ports اگر آپ کے پاس ریفائنریز نہیں ہے تو آپ ایکسپورٹ پورٹ پہ جہاں پر آپ کے پاس جہاز کھڑے ہیں وہاں تک لے کے جائیں کسی طریقے سے تاکہ یہ تیل آگے جا سکے پھر اسی طریقے سے from import ports to refineries اب اگر آپ کے ملک میں تیل نہیں نکل رہا ہے تو آپ کے یہاں باہر سے آئے گا آپ نے یہ ارینجمنٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ تیل جو آ رہا ہے جہازوں کے ذریعے وہ ریفائنری تک پہنچے safety security and at the same time وہاں پر پہنچے تو یہ انشور کرنا ہے خدا نخواستہ خاصہ اگر کسی جگہ پہ بھی ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایک پرابلم آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ساری لائف لائن ہے وہ کٹ جاتی ہے ساری جگہ پہ اسٹاپیج ہو جائے گا تیلوں کی شارٹیج ہو جائے گی لانگ کیوز بن جائیں گی and they will be so much queues in the country اور ایٹ دیٹ پلیس پھر اس کے بعد اسٹوریج آف کروڈ ہے آپ کے پاس جیسے میں نے بتایا کہ فیلڈ کے اوپر اس کو اسٹور کرنا ہے پورٹس جہاں پہ آپ نے ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اسٹور کرنا ہے اور ریفائنری میں یہ ہو گیا معلوم ہے کہ ریفائنری آپ نے بند کی ہوئی ہے کیونکہ آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں یا مینٹیننس کر رہے ہیں اس کی اور اس کے بعد بہت سارا کروڈ آ گیا تو آپ کے پاس اسٹوریج کی پرابلم ہوگی معلوم ہے کہ تین سو چار سو ٹینکر کھڑے ہیں ریفائنری کے باہر انلوڈ کرنے کے لیے تو وہ بھی ایک ہیزرڈ ہے اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے تو یہ سارا آپریشن ہونا ہے اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے کہیں رکے گا نہیں اگر رکا تو کیا ہوگا گاڑیاں چلنی بند ہو جائیں گی ٹریفک جیم ہو جائیں گے so many problems will happen تو اس سارے کو انشور کرنا ہے اور یہ انشور ہو رہا ہے دیکھیں آپ کے ملک میں بھی آپ کے شہر میں بھی آپ کے علاقے کے اندر بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پیٹرول پمپ بھی چل رہا ہے گاڑیاں بھی چل رہی ہیں کیسے چل رہا ہے کوئی نہ کوئی کہیں پیچھے کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے نا پھر اس کے بعد ریفائنری شیڈیولنگ کہ ریفائنری ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو آپ کا جو ڈسٹلیشن یونٹس وغیرہ ہیں بلینڈنگ یونٹس ہیں وہ صحیح کام کر سکے موسٹ ایفیشنٹلی کام کر سکے کہ جیسے وہ فارغ ہوں دوسری چیز فورن آ جائے یہ نہ ہو کہ معلوم ہے کہ شفٹ کے لیے لوگ ہی نہیں آ رہے اب جو لوگ آ رہے ہیں جن کو جنہوں نے چلانا ہے ان کی ٹرانسپورٹیشن کے بندوبست ان کو بھی لے کے آنا ہے تاکہ وہ صحیح وقت پہ آ جائیں اور وہ اپنی شفٹ سنبھال کے ریفائنری کو ایفیشینٹ چلا لیں اگر وہ نہیں چلائیں گے ایفیشینٹلی تو کیا ہوگا پرابلم آئے گی جب پرابلم آئے گی تو ریفائنری کو نقصان ہوگا الٹیمیٹلی اکانومی میں بھی نقصان آئے گا پھر جناب storage of distil blended products اب پہلے کروڈ آ رہا تھا ایک پروڈکٹ تھی اب سات آٹھ الگ پروڈکٹ ہے پہلے تو آپ کیا کرتے تھے ایک بڑا سا بلک ڈپو بنا دیا اس کے اندر اسٹور کرنا شروع کر دیا اب آپ کے پاس چھ سات آٹھ جو پروڈکٹس ہیں اس کو کیسے اسٹور کرنا ہے ایک طرف آپ کے پاس یہ تارکول ہے آپ کے پاس دوسری طرف آپ کے پاس very refined high octane product ہے اس کے بعد بہت اچھا سپر پیٹرول ہے یہ سارے پروڈکٹس ہیں یا تو فوراً ان کو بھیج دیں آگے یا پھر وہاں پہ اسٹوریج کا بندوبست کریں یہ خدا نا خاصہ اگر اسٹرائک ہو جائے یا وہاں پر آپ کے پاس ٹینکرس اتنے کافی نہیں ہیں تو آپ کو ایمرجنسی کے لیے وہاں پہ اسٹوریج کا بھی بندوبست کرنا پڑتا ہے اور وہ جو اسٹوریج ہے وہ بھی دیکھتے رہنا ہے کہ کتنا بھر رہا ہے یہ نہیں کہ پیچھے سے جو تیل آ رہا ہے کچھ دن کے بعد بھر گیا تو پھر آپ کے لیے پرابلم آ گئی پھر آپ کو ریفائنری کو روکنا پڑے گا پھر ٹرانسپورٹیشن آف پروڈکٹس پہلے تو ایک تیل آ رہا تھا یہاں پر اور ایک ٹینکر لے کے آ رہے تھے اب ٹینکر جو خراب تیل یا خام تیل لے کے آ رہا تھا اس کو اس نے دھونا ہے اس نے واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد پھر ہائی آکٹین بھی لے کے جانا ہے صاف کرنے کے لیے اب مختلف طرح کے پروڈکٹس لے کے جانے ہیں اب ایک پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ کئی پروڈکٹس ہیں اور ان کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ جگہ لے کے جانا ہے ان کی ہینڈلنگ بھی الگ اسپیشل طریقے سے ہوتی ہے ان کو ٹیمپریچر بھی مینٹین کرنا ہے ان کی اسپیڈ بھی مینٹین کرنی ہے اس کی اسپیڈ کو بھی ریگولیٹ کرنا پڑے گا کہ ٹینکر اس سے زیادہ اسپیڈ میں لے کے جانا ہے کیونکہ خدا نخواستہ کوئی ہیزرٹ ہو سکتا ہے تو پہلی چیز کیا کرنا ہے transportation of products from import اور ایکسپورٹ پورٹس ٹو ریفائنریز کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس تیل باہر سے آ رہا ہے تو امپورٹ یا ایکسپورٹ پورٹس ہیں وہاں سے آپ کس طرح سے لے کے آئیں گے اپنی ریفائنریز کے اندر تو نیکسٹ بات ہے from one refinery to another for further processing یہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ایک ریفائنری ایک کام کر سکتی ہے کہ وہ کام دوسرا نہیں کر سکتی ہے آپ کو کوئی دوسرا پروڈکٹ چاہیے تو وہ آپ آپ اب کے پاس یہ جو پروڈکٹ فائن پروڈکٹ بن گیا ہے دوسری جگہ لے کے جائیں گے دوسری ریفائنری کے لیے یہ ایک را مٹیریل بنا کیونکہ وہاں سے یہ فردر ریفائن ہو کے کسی دوسرے پروڈکٹ میں اس کو کنورٹ کیا جائے گا ڈفرنٹ پروسیس ہوتے ہیں ان ڈفرنٹ پروسیس کو دیکھنا پڑتا ہے and from refinery to bulk distribution point اب کیا ہے آپ کے پاس ریفائنری کے اندر ہے تو بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہے ریفائنری میں مثال لیتا ہوں کہ ملتان کے اندر ہے اور بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کراچی میں ہو سکتے ہیں رحیم یار خان میں ہو سکتے ہیں لاہور میں ہو سکتے ہیں تو وہاں پر چیزیں پہنچنی چاہیے اتنا انشور کرنا چاہیے تاکہ پوری ڈیمانڈ جو ہے وہ وہاں کی میٹ کر سکے تو بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ تک آپ نے لے کے جانا ہے یہ خالی ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہا ہوں اور میں اس لیے امفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ لینئر پروگرامنگ پڑھیں گے تو ٹرانسپورٹیشن کے بھی پرابلمس پڑیں گے وہاں پہ ہم ان پرابلمس کو ہینڈل کریں گے تو وہاں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یار یہ اتنے اہم مسئلوں کا ہم میتھمیٹیکل سولوشن نکال رہے ہیں تو آپ جس وقت تھری کی جگہ فور کر دیں یا فور کی جگہ تھری کر دیں تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایسے نہیں ہے فور کی جگہ فور ہی لکھنا ہے اور تھری کی جگہ تھری لکھنا ہے اگر تھری کی جگہ فور لکھ دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تین ٹینکر آ رہے ہیں لیکن آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ چار ٹینکر آ رہے ہیں تو that will be catastrophe from bulk distribution points to final consumer finally آپ کے پیٹرول پمپ پہ پہنچ جاتا ہے وہاں سے آپ تیل لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چیز چلنی شروع ہو جاتی ہے اب اس کی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں یہ جناب اگزامپل کی جو بات کر رہے ہیں اسپیسیفک آپ ڈیٹا لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی ریفائنریز ہیں آپ کی کس کس جگہ سے تیل نکل رہا ہے کیا موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے اب ہمارے یہاں خوش قسمتی سے کئی موڈس آف ٹرانسپورٹ ہے مثال کے طور سے شپس بھی ہمارے یہاں آتے ہیں جس سے ہمارے پاس پیٹرول آتا ہے یا ہمارے پاس یہ آئل آتا ہے اسی طریقے سے ملک کے اندر پائپ لائن بھی ہمارے پاس بچھی ہوئی ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ جو ویگنس ہیں یا آپ کے پاس کنٹینرز ہیں یہ بھی ہیں ٹینکرز بھی آپ کے پاس ہیں تیسری چیز آپ کے پاس ریل روڈز بھی ہیں یہ ساری چیزیں اب بہت سے ملک ایسے ہیں مثال کے طور سے آپ کا پڑوسی ملک افغانستان ہے وہاں پہ ریل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے سعودی عرب ہے اس میں بھی ریل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اپنے یہاں تو ریل ہیں اس سے ہم کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس اگر ڈیٹا موجود ہو اور ہم نے اگر پلاننگ کرنی ہو تو کیسے کریں گے یہ ایک اسپیسیفک اگزامپل لی ہے یہ ڈیٹا تھوڑا سا مطلب پرانا ہے لیکن کافی حد تک کسی ایک کنٹری کا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں میں نام نہیں لیتا اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں ہمیں تو خالی میتھمیٹیکل فگر چاہیے تھے وہ ہم نے فگرس لے لیے ہیں ایک کنٹری کا لیا ہے یہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کسی وقت کہ کس کنٹری کا ہے جی ایک کنٹری ہے جس کے اندر پانچ میجر فیلڈس ہیں یعنی پانچ جگہوں سے تیل نکل رہا ہے وہ ہو سکتے ہیں کوئٹہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے میال میول آئل فیلڈ ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے میں ویسی مثال لے رہا ہوں تو پانچ جگہوں پہ تیل نکل رہا ہے پانچ جگہوں پہ ویلس ہیں اس کے بعد فور ایکسپورٹ اور امپورٹ پورٹس ہیں یعنی کیا چیز ہے کہ چار جگہوں سے تیل آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے تو چار بندرگاہیں ہیں ٹھیک ہے چار پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے آپ باہر بھیج سکتے ہیں یا باہر سے منگا سکتے ہیں چار ہی ریفائنریز ہیں اب ریفائنریز جو ہیں یہ کافی جگہوں پہ اسکیٹرڈ ہیں ایک جگہ پہ نہیں ہے کہ مثال کے طور سے ساری ریفائنریز کراچی میں نہیں ہے چار ریفائنریز ہیں مختلف جگہوں پہ اسکیٹرڈ ہیں twenty four bulk distribution points ہیں یعنی پورے ملک کے اندر چوبیس جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ تیل جاتا ہے وہاں پہ اسٹور ہوتا ہے پھر وہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو 24 فور بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں فور موڈس آف ٹرانسپورٹ ہے فور کیا ہو سکتے ہیں مثال کے طور سے سب سے پہلے شپنگ لے لیں پھر آپ پائپ لائن لے لیں پھر آپ ٹینکرس لے لیں اور چوتھے نمبر پہ ریل روڈس لے لیں تو یہ چار طریقہ کار ہیں چاروں آپ کے پاس موڈس آف ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہے یعنی کہ چاروں ہیں وہاں پہ ریل بھی ہے شپنگ بھی ہے اور دوسرے جو دو میں نے بتایا تھے ریل روڈس بھی ہیں اور ٹینکر بھی ہیں فور ٹائپس آف کروڈ اب چار طرح کے کروڈس ہیں یعنی کہ مختلف طرح کے آئل نکل رہے ہیں ایک آئل فیڈ سے مختلف طرح کا نکل رہا ہے دوسری سے مختلف طرح کا تیسری طرح سے تیسری پہ مختلف طریقے کا یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہوتی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے آپ نے اکثر چیک کیا ہوگا کہ آم کے درخت لگے ہیں تین چار پانچ اور آم توڑے اگر وہ الگ الگ طریقے سے لگے ہیں تو کیا ہوگا اس کا ذائقہ مختلف ہوگا آپ فیل کر لیں گے آپ چیک کر لیں گے بازو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیٹی اچھے آموں کی آپ دیکھیں اس میں نکالیں تو اس میں بھی تھوڑا سا ٹیسٹ میں ڈفرنس ہوتا ہے اسی طریقے سے فور ٹائپس آف کروڈ ہے ان کی کیمیکل پراپرٹیز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں چار طرح کی موجود ہیں آپ کے پاس اور ٹین ٹائپس آف پروڈکٹس بن رہے ہیں یعنی جیسے میں نے بات کی تھی آپ کو کہ پیٹرول بھی ہے ڈیزل بھی ہے اس کے اندر ہائی آکٹین بھی ہے اس میں موبائل بھی ہے اس میں کولتار بھی ہے تو یہ ٹین ٹائپس آف پروڈکٹس موجود ہیں اب یہ چیزیں ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہے آپ نے بڑی ڈیلیکیٹلی بڑی کوائٹلی اور بڑے آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہے کہ آپ کیسے پلاننگ کریں گے کہ ہر آدمی کے پاس پیٹرول پہنچ جائے جس کو ضرورت ہو یعنی ہر گاڑی کے اندر پیٹرول مل جائے اگر گاڑیاں چار پانچ سات دس کے پاس پیٹرول نہیں ہوگا تو ایک سگنل چلا جاتا ہے اس علاقے کے اندر پیٹرول کی شارٹیج ہو رہی ہے آپ کیا کریں اپنی ٹینکی بھرانا شروع کر دیں سب لوگ کیا کریں گے کیو بنانا شروع کر دیں گے ایک پرابلم آ جائے گی پرابلم کس کی آ جائے گی آئل پیٹرول پمپ کی آ جائے گی آئل سپلائرس کی آ جائے گی پولیس کے لیے آ جائے گی وہاں پہ ایک رش ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ سسٹم جو ہوگا نا وہ ایک ڈسٹرب ہو جائے گا یا ڈسٹرپٹ ہو جائے گا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ساری چیزیں اسموتھلی چلنی چلتی رہتی ہیں کیا کریں جناب ایک سال کی آپریشن کریں پورے سال کا پلان بنائیں فور ٹائم پیریڈ یعنی کہ چار حصے ہر تین مہینے کا کریں جنوری سے لے کر مارچ تک اپریل سے لے کے جون تک جولائی سے لے کے سپٹمبر تک اور اکتوبر سے لے کے دسمبر تک یعنی تین تین مہینے کی پلاننگ کریں کہ تین مہینے میں ہمارے پاس کتنے شپ آئیں گے کتنا ہم تیل نکالیں گے کتنا ہم آگے بھیجیں گے کتنے ہمیں ٹینکر چاہیے ہوں گے کتنے ہمارے پاس بلک ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہونے چاہیے کتنے اس کے اندر ٹینکر ہونے چاہیے اس کو ہم ویسے پلان کر لیں بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے بعد کام کرتے ہیں کام کرنے کے بعد دیکھیں کتنے پیرامیٹرز ہیں اب ان پیرامیٹرز کو دیکھیں اینالائز کرنا شروع کریں تھوڑی سی دیر کے لیے اینالائز کرتے ہیں تو کیا کیا پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں ویسے دیکھیں اپنے دماغ کو ذرا کھولیں اور دیکھنے کی کوشش کریں شپ ہے اب جو شپ جو چل رہا ہے سب سے پہلے تو شپ اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے اس کا جو کرو ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اس کے جو عملہ ہے سارے کا سارا وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے اس کے اندر فوڈ کا بھی انتظام پورا ہونا چاہیے پھر جب وہاں سے وہ چلے وہ ٹائم پہ چلے اور آپ کے یہاں بھی ٹائم پہ چلے سوری ٹائم پہ پہنچے جب ٹائم پہ پہنچ رہا ہو تو آپ کی جو برتھ ہے وہ خالی ہونی چاہیے یعنی جس جگہ پر آپ نے اس شپ کو روک کے لگانا ہے ٹھیک ہے اگر وہاں پہ جگہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا ہائی سی میں وہ شپ کھڑا رہے گا جب وہ کھڑا رہے گا دو دن چار دن تو آپ دیکھیں دو تین چار دن میں جو اس کی سپلائی پہ کتنا افیکٹ پڑے گا تو وہ بھی انشور کرنا ہے کہ صحیح ٹائم پہ آئے جس وقت وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر اس کو اتارنے کا انلوڈ کرنے کا بھی صحیح انتظام ہو وہاں پر لوگ موجود ہوں یا پائپ لائن جو ہو فارغ ہو کسی اور جگہ پہ بزی نہ ہو تو یہ ایک چیز نظر آتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ ٹینکرز کے ذریعے لے کے آ رہے ہیں فرسٹ کے کراچی میں آ رہا ہے پورٹ قاسم میں آ رہا ہے گوادر میں آ رہا ہے وہاں سے آگے لے کے آنا ہے وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ٹینکرس کے ذریعے لے کے آنا ہے تو ٹینکرس اتنے مقدار میں موجود ہوں اب ان ٹینکرس کی پارکنگ کی بھی جگہ موجود ہونی چاہیے یہ نہیں کہ پچاس ٹینکرز آپ نے بلایا لیکن وہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے ان کی پارکنگ کی جگہ ہونی چاہیے پھر ڈرائیورس وہ بھی مطلب موٹیویٹرس اور سیٹسفائیڈ ہونے چاہیے تاکہ انہوں نے آگے لے کے جانا ہے اگر کراچی سے لے کے جانا ہے انہوں نے میں مثال لے رہا ہوں کہ اسلام آباد تک تو تین دن میں پہنچے گا وہ تین دن کے لیے اتنے ڈرائیورس موجود ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کو لے کے جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹینکر چلا رہے ہیں وہ بھی صحیح ہونے چاہیے اچھی کنڈیشن میں ہونے چاہیے خدا ناخواستہ راستے میں کہیں وہ بریک ڈاؤن نہ ہو اب یہ بھی آپریشن آپ نے کرنی ہے سوچیں تو اتنی آپریشن کرنی کتنے پیرامیٹر ایک ڈرائیور کسی جگہ پہ بیمار ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو ہو جاتا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ ہونا چاہیے اگر وہ بھی نہیں اویلیبل ہے تو آپ دیکھیں ایک ٹینکر وہاں پہ کھڑا ہوگا اب وہ جو ٹینکر ہے اس نے کہاں پہ لاہور میں گلبرگ میں لے کے جانا تھا اب لاہور میں گلبرگ میں وہ جب ٹینکر نہیں پہنچے گا تو وہاں شارٹیج ہو جائے گی شارٹیج ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا وہ کیو بننا شروع ہو جائے گی وہاں کیو نہیں بنے گی بلکہ ہر جگہ کیو بننی شروع ہو جائے گی ایک پینک سگنل چلا جائے گا نا جس کے تحت لوگ کہیں گے یار شہر ان سب کو پلان کرنا ہے ان سب کو کیا کرنا ہے دیکھنا ہے ارینج کرنا ہے اب یہ جو پیرامیٹرس کی بات کرتے ہیں ہم ان پیرامیٹرس کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ایک میٹرکس بنے گی میٹرکس ابھی میں ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں کروں گا کسی اور جس کے اندر آپ کے پاس آٹھ سو روز ہوں گی یعنی وہ جو روز ہیں آٹھ سو ہوں گی اور سیونٹین ہنڈریڈ کالمس ہوں گے یعنی سیونٹین ہنڈریڈ پیرامیٹر ہوں گے جن کو آپ نے دیکھنا ہوگا اس ڈیٹا کی مدد سے سیونٹین ہنڈریڈ میں سے ایک پیرامیٹر بھی اگر خراب ہوا تو آپ کا جو سیکٹر ہے نا اس میں کوئی ڈسٹرپشن آ جائے گی یعنی سات سو سترہ سو چیزوں کو آپ نے نظر میں رکھنا ہوگا ہر ایک کو پوائنٹ کرنا ہوگا کسی جگہ پہ بھی اگر چوک ہو گئی تو پرابلم آئے گا تو اتنا امپورٹنٹ کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے اس کو اگر سالو کرنے بیٹھے اور ایک آدمی لگ جائے آرام کے ساتھ اس کو سالو کرے تو ہم نے جو کیلکولیٹ کیا رفلی اس کا جو سولوشن ہے آٹھ سو ڈیز میں ہوگا ٹھیک ہے آٹھ سو ڈیز کا مطلب تین سال ایک پرابلم ایک ملک کا بیٹھے گا ایک آدمی کیلکولیٹ کرتا رہے گا اور وہ تین سال کے بعد جواب لائے گا آپ کہیں گے یار کیا حساب کتاب ہے ہمیں تو آج جواب چاہیے آدھے گھنٹے کے تین سو آٹھ سو دن کے بعد یعنی تین سال کے بعد جواب دے رہے ہیں تین تین سال کے بعد ایک پیرامیٹر غلط ہوا پھر دوبارہ سے کیلکولیشن کرنے بیٹھ جائے گا تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا تو کیا کرتے ہیں اس کو ہم توڑتے ہیں اور مختلف لوگوں کو دیتے ہیں زیادہ لوگ بٹھاتے ہیں کیلکولیشن کرتے ہیں اگر ہم سو لوگوں کو بٹھاتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں تو فوراً اس کا جواب آٹھ دن میں آ جائے گا آٹھ سو لوگ بٹھاتے ہیں اور آٹھ سو اس میں توڑتے ہیں تو شاید اس کا جواب ایک دن میں آ جائے گا تو ان چیزوں کو آپ کے یہ جو کمپیوٹر بنایا ہے اس نے مسئلے کو سالو کر دیا ہے اس طرح کا جو پرابلم ہوتا ہے اس لیول کا یہ چھوٹا سا کمپیوٹر جو یہاں پر موجود ہے یہ آپ کو تین منٹ میں یا ڈیڑھ منٹ میں یہ کر کے دے دے گا ایٹ دی موسٹ ٹھیک ہے نا اگر آپ چینج کرنا ہو پھر چینج کر دیں پیرامیٹر کہ جی آپ فلانی جگہ کا جو ٹینکر ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے اس کا آلٹرنیٹ کیا کرے یہ ڈیڑھ منٹ کے بعد آپ کو دوسرا جواب دے دے گا پھر اس کے بعد آپ چینج کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں تو یہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ جو ہوئی ہے خاص کر کے کمپیوٹرس کے آنے کے بعد بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو گئی ہے اور اس طرح کے اتنے بڑے کمپلیکیٹڈ پرابلم جو پہلے تین تین سال میں ہوتے تھے وہ صرف ڈیڑھ منٹ میں ہو جاتے ہیں یہ تو میں چھوٹے سے کمپیوٹر کی بات کرتا ہوں جس جگہ پہ کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں سیکنڈس کی بات ہوتی ہے مائکرو سیکنڈس کی بات ہوتی ہے بلکہ نینو سیکنڈس کی بات ہوتی ہے اس کے اندر جواب ہے آپ نے بٹن پریس کیا نہیں جواب آ جائے گا پھر بٹن پریس کریں دوسرا جواب آ جائے گا تو یہ جناب طریقہ کار ہوتا ہے اور اتنے کمپلیکیٹڈ پرابلمس کو ہم ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اب جناب آتا ہے problems of applying O R یہ جو چیزیں میں نے بتا دی کہ اگر آئل سیکٹر کی آپ نے پلاننگ کرنی ہے تو آپ کیسے کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ او آر اتنا اچھا امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں اپلائی کرتے اپنی انڈسٹری کے اندر اپنے ملک کے اندر یا اپنی فیکٹریز کے اندر تاکہ پروڈکشن زیادہ ہو سکے ایفیشنسی زیادہ ہو سکے اور ہم نے دیکھا ہم نے ڈھائی لیکچر جو سارا ڈیوٹ کیا تو اسی بات پہ آپ کو کنوینس کرنے کے لیے کہ جی او آر بہت امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے وین یو آر کنوینس تو اب ہم دیکھیں ہم کیوں اپلائی نہیں کر رہے اس کی میں ایک آدھ مثال دیتا ہوں کہ بعض وقت آپ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پرابلمس آتے ہیں میں مثال لے رہا ہوں پاکستان کی ہاکی کی ٹیم اگر آپ دیکھیں 1968 سکسٹی ایٹ تک تو کیا تو یا تو پاکستان جیتا تھا یا انڈیا لیکن 72 میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جرمنی نے گولڈ میڈل اولمپک میں جیتا جب اس کی ہم نے وجوہات دیکھی تو ہمارے پاس وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں جو جرمنس کے اس وقت ان کے پاس تھیں کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم وہ چیزیں اویلیبل نہیں کر سکے ساری ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہو گئی ساری فیسلٹیز ڈفرینٹ ہو گئی تو اگر وہ فیسلٹیز ہم کو یہاں پرووائڈ کر دی جائیں یا اویلیبل ہو جائیں ساری کی ساری تو دوبارہ سے یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے یہ کنسلٹیڈ ایفرٹ پہ اب مثال کے طور سے کہ ایسٹرو ٹرف ہے کچھ جگہ پہ تو آ گئی تین چار پانچ سات دس بارہ جگہ پر لیکن سارے ملک میں ہر جگہ پہ نہیں ہے ہمارے یہاں جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اب یونیورسٹیز کے اندر اگر اس وقت سو یونیورسٹیز ہیں تو سو میں سے ہارڈلی شاید ایک کے پاس ایسٹرو ٹرف ہے تو وہ جو لڑکے وہاں سے نکلتے ہیں وہ ایسٹرو ٹرف پہ کھیل کے نہیں آتے ہیں تو یہ چیزیں فیسلٹیز جب تک کہ پرووائڈ نہیں کریں گے تو اس طرح کے ریزلٹس نہیں ہوں گے اور دوسرے اولمپکس کے جو ایتھلیٹکس فیلڈز ہیں اس میں بھی دیکھ لیں تو فیسلٹیز شاید نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپلائڈ نہیں کر سکتے تو یہی چیز او آر کے اندر بھی ہے او آر کے اندر بھی ایک لیول پلئنگ گراؤنڈ ہونا چاہیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر وہ ریکوائرمنٹس اویلیبل ہیں تو تو پھر آپ او آر کو اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہم نے اپنے آبزرویشن کے تحت دیکھا ہے کہ کیا کیا عوامل ہیں جو نہ ہونے کی وجہ سے ہم او آر کو اپلائی نہیں کر سک رہے ہیں تو جناب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں یا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں پیسے کے کنسیڈریشن لے کے آتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ جو تھوڑا سا پیسہ ہم انویسٹ کریں گے اس سے ہمیں زیادہ پروفٹ آ سکتا ہے یا ہمارے پروفٹ انکریز ہو سکتا ہے تو ہم سب سے پہلی چیز تو یہ کرتے ہیں کہ non availability of adequate funds due to more important reason وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت یہاں پیسہ او آر اسٹڈی میں مت لگاؤ کسی اور جگہ پہ لگا لو ٹھیک ہے نا آبیس ریزن یہ ہے کہ پیسہ وہاں پر لگانا نہیں چاہتے او آر اسٹڈی کے اندر آپ کو کیا پتا چلتا ہے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ جو آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ آپ تو پہلے ڈیسائڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم نے یہاں پر یہ کام کرنا ہے یا یہ پروڈکٹ لانچ کرنی ہے یہ کسی آدمی نے ویسے ڈیسائڈ کر لی ہوتی ہے اس پہ کوانٹیٹیو اینالیس نہیں کیا ہوا ہوتا ہے جب اس نے وہ چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے تو he is not willing to spend money on carrying out the study تو کیا ہوا جب بات یہ ہوئی کہ پیسے لگاتے نہیں ہیں او آر اسٹڈی کے لیے یا ایک فرینک قسم کی چیزیں لوگ دیکھنے سے گھبراتے ہیں پہلی بات تو یہ non availability of adequate funds کے اس لیے پیسہ ایلوکیٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں دو تین چار آدمی ہم بھرتی کریں گے یہ ہم کو غلط قسم کے مشورے دیتے رہیں گے تو ہمارا کام صحیح نہیں ہوگا اگر صحیح سینسبلی سوچیں تو یہی تین چار لوگ جو آپ کے پاس ہوں گے یہ آپ کو صحیح مشورے دیں گے کیونکہ یہ ان کے جو مشورہ ہوگا یہ بیسڈ ہوگا آن کوانٹیٹیو ٹیکنیکس اور وہ اسپیسیفک جواب دیں گے آپ کو دوسری چیز یہ lack of qualified O R personnel یعنی کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ او آر پرسن نہیں ہے کتنے ہوں گے ملک میں دس ہوں گے بیس ہوں گے پچاس ہوں گے سو ہوں گے دو سو ہوں گے مطلب ایڈوکیٹ جو اس لیول تک پہنچ جائیں جو کہ مختلف پروجیکٹس کو پروگرامس کو کام کر سکیں تو یہ سبجیکٹ زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے ملک کے اندر اور باہر سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر نہیں آ رہے ہیں باہر سے کیوں نہیں آ رہے کیونکہ یہاں پہ ان کی ابزاربشن نہیں ہے یہاں پہ ان کے جاب پراسپیکٹس نہیں ہے تو یہ ایک کریٹیکل ماس ہونا چاہیے وہ کریٹیکل ماس آپ کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ او آر اپلائی نہیں کر سک رہے ہیں ملک کے اندر تو lack of qualified O R personnel تیسری چیز یہ کہ جو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ انسفیشینٹ ہوتا ہے اور انیکوریٹ ہوتا ہے نارملی کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہیں چاہے وہ انڈسٹری میں دیکھ لیں چاہے وہ فیکٹری کے اندر دیکھ لیں یہ اپنی ومس میں اور اپنی ہائپوتھیٹیکل اس میں کرتے ہوتی بہت ساری جگہوں پہ لیکن بہت کم جگہوں پہ تو اگر آپ کے پاس انسفیشینٹ اور انیکوریٹ ڈیٹا ہے تو آپ او آر کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو کیونکہ او آر تو بیس ہی کرتے ہیں کہ آپ ایکزیکٹ انفارمیشن دیں گے اسی طرح کا آپ کو جواب ملے گا اگر آپ انفارمیشن غلط پرووائڈ کریں گے تو آپ کے پاس جواب بھی غلط آئے گا یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے کہ اگر آپ ڈاکٹر کو جا کے بتائیں گے کہ صحیح طرح کا بتائیں گے کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے تو ڈاکٹر آپ کو اسی طرح کی دوائی دے گا اگر آپ بتائیں گے اس کو کہ جی مجھے پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کے درد دے گا اگر آپ رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے تو کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو لیور چیک کرنا شروع کرے اور اس میں اگر کوئی پین ہو رہا ہے تو اس طرح کی دوائی دے گا تو اگر آپ صحیح اس کو نہیں بتائیں گے یا صحیح ڈائگنوس نہیں ہوگا تو دوا بھی غلط ملے گی تو یہ چیز ہے کہ ان سفیشینٹ ڈیٹا ہے ان ایکوریٹ ڈیٹا ہے اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی ہے جنرلی میں کہہ رہا ہوں ناٹ ایوری ویئر کہ ریزنٹمنٹ ٹو چینج ہم لوگ اپنی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اس کو بدلنا نہیں چاہتے کسی جگہ پہ تو بہت جگہ بہت جلدی چینج کیا مثال کے طور سے کہ یہ ہائی یلڈنگ سیڈس ہے نا یہ ہمارے کسانوں نے بہت جلدی اڈاپٹ کیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ امریکنوں سے جلدی انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا جبکہ دوسری جگہوں پہ یہ چیز ایسی نہیں تھی لیکن ہمارے یہاں ان کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ لوگ ریزینٹ کرتے ہیں چینج کو اگر آپ نے ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی ہیں آپ نے کوانٹیٹیو کیلکولیشن کی ہیں اور کہا کہ یہ کرنا ہے ڈیسیزن جو آپ کے اپنے پلان کے خلاف ہے تو لوگ اس کو چینج نہیں کرتے ہیں یہ ایک پرابلم ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن سسٹم کہ آپ نے ایک پروجیکٹ کیا امپلیمنٹ ہو گیا اس کے بعد ختم ہو گیا ایک ہائی وے بنائی ٹھیک ہے بہت اچھی روڈ بن گئی لیکن اس کے بعد فیڈ بیک نہیں آتا ہے کہ یہ خراب کس جگہ سے ہوئی ہے کس جگہ سے ٹوٹنی شروع ہو گئی کس جگہ سے بیچ میں لوگوں نے اس کو توڑ دیا کس جگہ سے آپ اس میں کیبل بچھا رہے ہیں ٹیلیفون کی کس جگہ سے گیس کی پائپ لائن آپ بچھا رہے ہیں یہ ڈیٹا آتا نہیں ہے یہ پھر کسی وقت آپ دوبارہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ روڈ خراب ہو گئی ہے پھر ایک نیا پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر روڈ بننی شروع ہوتی ہے تو یہ کنٹینیوس سائیکل چاہیے ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ اور پروسیس کنٹینیوس ہے ختم نہیں ہوتا ہے کہ جی ایک روڈ بن گئی تو بس بن گئی نہیں ایسا نہیں وہاں پہ جب بن گئی تو نیا کام شروع ہو گیا اس کی مینٹیننس کا کام شروع ہو گیا اس کی انفارمیشن گیدرنگ کا کام شروع ہو گیا اس میں دیکھنا شروع ہو گیا کہ کتنے لوگ اب اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو کیسے ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد ہمارے یہاں ٹینڈنسی ہوتی ہے مینجمنٹ کی کہ غلط انفارمیشن دیں ٹھیک ہے نا یہ کسی کسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ دو دو کتابیں رکھی ہوتی ہیں ایک انکم ٹیکس کو دکھانے کے لیے ایک اپنے لیے تو یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے مینجمنٹ کی کبھی کبھی کسی کسی جگہ پہ فالس انفارمیشن دینے کی ورکرس کو پبلک کو یا کسی اور جگہ یہ او آر میں ایسی بات نہیں ہو سکتی you have to be very frank and blunt کہ نقصان ہے تو نقصان ہی ہے اگر پروفٹ ہے تو پروفٹ شو کریں اور ایگزیکٹ شو کریں کیونکہ تو کوانٹیٹیو چیزیں ہیں یہ بچ نہیں سکتے اس میں آپ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں رکھ سکتے تو یہ چیز اوائڈ کر اگر کر سکیں گے تو آ لگا دیں گے اگر یہ نہیں اوائڈ کر سکیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی اور لاسٹلی ہمارے یہاں جو میں نے اس میں لکھا ہے کہ insufficient follow up model implementation ایک دفعہ ایک چیز بن جاتی ہے اس کے بعد فالو اپ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس موٹر وے بنی ہے آپ دیکھیں اس کے کتنے لوگ جا رہے ہیں کتنے لوگ اس پہ ٹریول کر رہے ہیں کیا چیزیں اور ہم کر سکتے ہیں کہ یہ موٹر وے استعمال ہو سکے اگر کم ٹریول کر رہے ہیں تو کیسے اس کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جناب علی چیزیں ہوتی ہیں اگر او آر آپ نے اپلائی کرنی ہے او آر کو استعمال کرنا ہے اچھے لوگ ہونے چاہیے ایکوریٹ ڈیٹا ہونا چاہیے سفیشینٹ ڈیٹا ہونا چاہیے فالو اپ میکینزم ہونا چاہیے اس کے لیے تیار ہیں جو ہمارے یہاں پروگرسو کمپنیز ہیں اس میں اگزیکٹلی تو نہیں لیکن کافی حد تک اس طرح کا کام ہو رہا ہے اور اسی لیے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں جس جگہ پر یہ نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ پرابلمس آتے ہیں چاہے ایکسپورٹ کی آپ گارمنٹ uh, ایکسپورٹس کی بات کر لیں یا آپ لیدر ایکسپورٹس کی بات کر لیں تو یہ چیزیں بڑی کارآمد ہو سکتی ہیں اگر پراپر پرسپیکٹو میں اپلائی کی جائے ٹھیک ہے جناب آگے چلتے ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ذرا دو سلائڈس آئیں گی آپ کے پاس غور سے دیکھیے گا غور سے پڑھیے گا کئی کئی دفعہ پڑھیے گا میں تو ہمیشہ اس کو پڑھتا ہوں اور یہ قسم کا ریچول ہے کیا کہتے ہیں we call that work operational ٹھیک ہے نا یہ او آر کو صحیح ڈیفائن کیا جا رہا ہے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو انالائز کرتے ہیں we call that work operational with a large O back it is based in the world of gene activity the place where things actually happen all good science as distinct from all mysticism is found in empiricism it involve actual observation actual measurement and actual experiment ٹھیک ہے یہ ایک اچھے اور پریکٹیشنر ہیں اسٹیف بیئر انہوں نے یہ کوٹیشن دی ہے ان کے یہ ورڈس ہیں او آر کو انہوں نے کیسے ڈیفائن کیا اس نے او کو الگ کر دیا آر کو الگ کر دیا اس نے کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ آبزرویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے we call that work operational اس نے کہا دو حصے ہیں آپریشن سرچ کے ایک تو آپ کیا کرتے ہیں جو آبزرویشن ہے اس میں کیا کرتے ہیں آپ جا کے it is based in the world of gene activity جو کچھ بھی ہو رہا دنیا میں ہو رہا ہے where the things are actually happening وہاں پہ جا کے آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں وہاں پہ جا کے آبزرو کرتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیلکولیشن کرتے ہیں all good science as distinct from all mysticism is found in some یعنی ایگزیکٹ آپ نے جا کے کیلکولیشن کرنی ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بسز ایفیشنٹلی چلیں تو دیکھیں کتنی کتنی دیر کے بعد آتی ہیں منٹس کے بعد سیکنڈس کے بعد کتنی ان کی کوانٹٹی ہے کتنی دن کے بعد خراب ہوتی ہیں کتنی دن کے بعد مینٹیننس کے لیے جاتی ہیں کتنی بریکج ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ کتنے ڈرائیورس ہیں کتنی ان کی ڈیوٹی آورس ہیں وہ سارا دیکھیں یہ کہتے ہیں اٹ ایکچوئل آبزرویشن آپ نے جا کے کیا کرنا ہے ایکچولی آبزرو کرنا ہے ایکچوئل میجرمنٹ کرنا ہے اور ایکچوئل ایکسپیریمنٹ کرنا ہے یعنی تینوں چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہے یعنی ایکچوئل چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے کمرے میں بیٹھ کے کیلکولیشن کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ جناب آپریشنل ود او کیپٹل جس کے اندر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے آبزرو کرنا ہے اور جا کے ایکچوئل میجرمنٹ کرنا ہے اس کے بعد we call our work research ٹھیک ہے نا آپریشن کی بات ہو گئی آپریشن کی بات ہو گئی جس میں ہم نے میجرمنٹ کیا آبزرو کیا اور جا کے کیلکولیٹ کر لیا اب ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ آتا ہے we call our work research with a capital R ٹھیک ہے نا ہم نے او آر کیپٹل لکھا نا with a capital R because we deal with problem answer تو یعنی جو پرابلمس ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کا آنسر کسی کو پتا نہیں ہے اگر پتا ہے تو پھر تو کوئی نہیں ہے لیکن ہم جن پرابلمس پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کتنی بسز ہونی چاہیے پتا نہیں ہے نا اگر آنسر پتا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ چھ بسیں ہیں سات بسیز ہیں ہم نے جا کے کیلکولیٹ کرنا ہے ہم نے جا کے اس کو آبزرو کرنا ہے ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے ہم نے ساری ڈیٹا جو جتنا ڈیٹا ہے اس کو گیدر کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے ریسرچ کرنی ہے پہلے آپریشنس پھر research doing that thing is call research ٹھیک ہے نا تو یہ دو کمپونیٹ ہے پہلا کمپونیٹ یہ ہے کہ جائیں فیلڈ میں جائیں دیکھیں سروے کریں ایکسپیریمنٹ کریں میئرمنٹ کریں اور جو مرضی کرنا کریں اور اس کے بعد آ کے دیکھیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں جب جو چیز آپ بیٹھ کے کریں گے کمرے میں آ کے وہ آپ کی ریسرچ ہوگی ریسرچ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا سولوشن پہلے موجود نہیں تھا آپ کو یہ ایک پرابلم دیا اس کو سالو کریں this how we call it operation research اور آپریشن ریسرچ اور سمپل او آر ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک تو یہ ڈیفینیشن دیکھیں کئی کئی دفعہ دیکھیں یہ ساری جسٹ ہے ٹھیک سارے طریقہ کار بتاتا ہے کہ آپ نے او آر میں کیا کرنا ہے اس کے بعد جناب آرڈر آف دا کورس اب کچھ باتیں کورس کے بارے میں بھی تین لیکچر ہم نے جنرل سبجیکٹ کے بارے میں کیے ہیں اس میں ڈسکس کیا ہے آپ کو او آر کے بارے میں بتایا اس کے بعد او آر پروسیس کے بارے میں بتایا او آر ٹیکنکس کے بارے میں بتایا اب باقی کے جو 42 ٹو ہیں وہ کیسے ارینج کیے جائیں گے لاسٹ کے ایک آدھ لیکچر چھوڑ دیجیے گا تو تقریباً 40 لیکچرز کے اوپر میں نے اس کو اسٹیگر کیا ارینج کیا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ سارے کے سارے چیزیں ان چالیس لیکچرز میں کور کر لیں لیکن کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکیں اس کے آرڈر جو ہے نا اب آپ کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میں اسٹارٹ کروں گا وہ نیٹورک سے کروں گا کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ میتھمیٹکس انوالو ہے نہ کوئی ڈفرینسیشن انوالو ہے نہ کوئی میٹرسز انوالو ہے تو پہلی چیز جو میں اسٹارٹ کروں گا وہ نیٹورک کے بارے میں کروں گا اس کے بعد میں انوینٹری یا اسٹاک کنٹرول یا انوینٹری کنٹرول کے بارے میں انوینٹری مینجمنٹ کے بارے میں بات چیت کروں گا سیکنڈ سیگمنٹ جو ہوگا وہ انوینٹری کے بارے میں ہوگا ٹھیک ہے تو جس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینسیشن آئے گا مطلب ایک پراپرٹی آئے گی وہ میں آپ کو وہیں بتا دوں گا اس کے علاوہ کچھ اور استعمال نہیں کریں گے کیلکولیشن ضرور ہوں گی لیکن صرف جو میتھمیٹکس اس کے اندر ایک ڈفرینسیشن آئے گا اس کے بعد میتھمیٹک کا لینئر پروگرامنگ یعنی کہ اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ میٹریسز استعمال کرنے پڑیں گے لیکن دو پراپرٹی ہوں گی میٹریسز کی ایک میٹریسز کیا ہوتی ہیں اور میٹریس پراپرٹی کیا ہوتی ہیں دو چیزیں میں آپ کو وہیں بتا دوں گا اور وہی چیز ہم وہاں پر کریں گے تیسری چیز پروبلسٹک اس میں تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس آئے گی جو ہم وہیں پہ دیکھ لیں گے کون سی ڈسٹریبیوشن کی ہم بات کریں گے ہم وہیں پر بتا دیں گے اینڈ لاسٹلی کچھ ٹاپکس ہوں گے ڈائنمک پروگرامنگ وغیرہ کے کچھ زیادہ میتھمیٹکس انوالو نہیں ہوگی ٹاپکس uh, کیا ہوں گے ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا کہ C P M net network ہے انوینٹری کنٹرول ہے لینئر پروگرامنگ ہے اسائنمنٹ پرابلمس ہیں یہ ہمارے ڈفرنٹ سیگمنٹس ہوں گے تو یہ ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں پہلا سیگمنٹ جو ہوگا جس میں ہم سی پی ایم اور پٹ نیٹورک پڑھیں گے ٹھیک ہے نا وہ تو براڈ کورس تھا یہ ٹاپکس جو ہم کور کریں گے اس میں سب سے پہلے سی پی ایم پٹ نیٹورک کے بارے میں بات چیت کریں گے چار پانچ چھ لیکچر اس پہ کور کریں گے اس کے بعد انوینٹری کنٹرول کی بات چیت کریں گے کہ کس طرح کی انوینٹری ہوتی ہے کتنے آپ نے آرڈر کرنا ہے کتنا اسٹوریج کرنی ہے کس کو کتنی کاسٹ دینی ہے یہ بات چیت کریں گے پھر لینئر پروگرامنگ یہ ہمارا بڑا سیگمنٹ ہوگا اس میں کافی ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جب لینئر پروگرامنگ ہمیں پتہ چل جائے گی تو اس کی اپلیکیشن ٹرانسپورٹیشن پرابلم جو میں نے ابھی آئل سیکٹر کی مثال لی تھی یہ ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہم اسٹڈی کریں گے پھر نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا اسائنمنٹ پرابلمس کے بارے میں جس میں لوگوں کو اسائن کرتے ہیں مشینری کو اسائن کرتے ہیں کام اسائن کرتے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہوگا اس کے بعد ہم ڈائنمک پروگرامنگ کی بات چیت کریں گے ڈائنامک پروگرامنگ کے پرابلمس کچھ پڑھیں گے دو ایک آرٹیکلس ہوں گے تین چار لیکچرس میں یہ تھوڑا سا کور کریں گے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کسی کو موقع ملے گا پوری ایک فورٹی فائیو لیکچرس کا کورس بھی اس پہ ہو سکتا ہے پھر کیون تھیوری ہے اور ریپلیسمنٹ ماڈل کی بات چیت کریں گے اب یہ ریپلیسمنٹ ماڈل وغیرہ جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہے کس میں پرابلسٹک وغیرہ میں تو وہ جو براڈ کیٹیگری تھے اس کے اندر ہم نے یہ سات ٹاپک لیے ہیں ہم ان سات ٹاپکس پہ بات چیت کریں گے اب یہ بات چیت ہو سکتی ہے کہ کورس کس کے لیے ہے اب جناب یہ دیکھیں کہ یہ کون لوگ اس کورس کو دیکھیں اب آگے جو ہمارے پاس 42 ٹو لیکچر آئیں گے تو یہ کن کے لیے فائدے ہو سکتا ہے کس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے کون اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو یہ میں ذرا بتا دوں آپ کو تاکہ اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہیں گے آپ کا کوئی دوست اور بھی دیکھ لے تو اس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کولیگس کو کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے آگے بیٹھے تو وہ کیٹیگری میں یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ لوگ بھی بیٹھے اور کیوں بیٹھے ان کو سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو دوسرے کورسز پڑھ رہے ہیں جو آپ کے اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو چیز یہ کہ مینجمنٹ سائنسز کے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ ان کو پڑھ سکتے ہیں اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ مینجمنٹ سائنس کے لیے یا مینیجرس کے لیے بہت بڑا ٹول ہے ایک قسم کا اوزار ہے ہتھیار ہے اس سے اگر وہ لیس ہو جائیں تو وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے جو لوگوں ہیں ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب مجھے بتائیں کہ آلٹرنیٹ ڈیسیجنس کیا ہو سکتے ہیں کیسے اس کو میں اپلائی کر سکتا ہوں پہلی تو چیز یہ کہ مینجمنٹ سائنس کے اسٹوڈینٹس جو بھی پڑھ رہے ہیں جس طرح سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ چیز فائدے مند ہو سکتی ہے دوسرا میتھمیٹکس کے اسٹوڈینٹس جو کہ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں ڈفرینسیشن پڑھتے ہیں میٹریسز پڑھتے ہیں تو وہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہ جو سبجیکٹس بڑے بور سے ڈرائی سے ہیں وہ کہاں کہاں اپلائی ہو سکتے ہیں ان کی اپلیکیشن کیا ہے ڈیلی لائف میں کیا ہے یا بڑے پریکٹیکل لائف میں بزنس میں کیا ہے تو ان کے لیے بڑے فائدہ مند ہو سکتا ہے اسی طریقے سے فزکس کے اسٹوڈینٹس ان کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے فزکس تو سارا نیچر کا جتنا فنامنا اسٹڈی کرتے ہیں جتنے کمپلیکیٹڈ چیزیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو اگر اس طریقے سے اپلائی کریں تو بہت ان کا فائدہ ہو سکتا ہے کیمسٹری سارا جو کھیل ہے کیمیکل ایکشن کے اوپر کیمیکل ریئیکشن کے اوپر ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا کورس ثابت ہو سکتا ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا اپنا جو مٹیریل ہے اس کو کیسے سیو کر سکتے ہیں یا کتنا ایفیشینٹ ان کا کوئی ایک ریئیکشن یا ایکشن ہو سکتا ہے how to optimise certain functions اس کے بعد انجینئرنگ کے اسٹوڈینٹس ان کے لیے تو یہ بہت ہی اہم کورس ہو سکتا ہے جی یہ انجینئرنگ اسٹوڈینٹس کے لیے بھی بہت اہم کورس ثابت ہو سکتا ہے وہ انجینئرنگ اسٹوڈینٹس جو پڑھ رہے ہیں کیمیکل انجینئرنگ یا mechanical engineering electrical engineering electronic engineering computer engineering یا وہ انجینئر جنہوں نے یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا ہے ان کے لیے بہت اہم کورس ثابت ہو سکتا ہے کس جگہ پر انجینئرس ہر جگہ اپلائی کرتے ہیں ہر جگہ ان کو پڑھ سی پی ایم استعمال کر کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ کافی اہم ثابت ہو سکتا ہے تو جناب جیسے ہم نے بتایا کہ مینجمنٹ سائنس کے اسٹوڈینٹس ہو سکتے ہیں میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس سکتے ہیں فزکس کے اسٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں اور انجینئرنگ کے اسٹوڈینٹس یا دوسرے لوگ جو کہ ایک کامن سینس حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹوڈز دی پروجیکٹ مینجمنٹ یا ڈیسیزن میکنگ کے لیے ان کے لیے کورس بڑا اہم ثابت ہو سکتا ہے تو آپ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھا سکتے ہیں اپنے ساتھ اور جب یہ گروپ بن کے بیٹھیں گے تو بڑی اچھی ڈسکشن ہو سکتی ہے کیونکہ ایک آلٹرنیٹ پیش کیا جائے گا تو دوسرا آلٹرنیٹ آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گا اس کے بعد میڈیکل کے اسٹوڈینٹس جو ابھی میڈیکل کالجز کے اندر ہیں یا ڈاکٹرس ہیں وہ بھی اس کورس کو دیکھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے مینجمنٹ کے اندر یا اپلیکیشن کے اندر اس کو کیسے لگا سکتے ہیں ہاسپٹل کے اندر ایڈوانس کنٹری کے اندر بہت اچھی او آر کی ٹیمس ہیں جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اندر ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پلانرس جیسے میں نے بتایا کہ پلانرس تو بہت او آر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن پلانرس نے پڑھا ہوا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن جو نئی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کورس اہم ہو سکتا ہے فائنلی ڈسیزن میکر جس لیول پہ بھی ہیں جہاں پر بھی ہیں ان کو اور پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سارے لوگ ہیں مطلب ساری different society segment of society کے لوگ دیکھ سکتے ہیں سائیکولوجسٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں سوشولوجسٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ ایک رف سا بنایا ہے تو وہ دیکھ لیں کہ کون کون لوگ کس کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر سارا کورس نہیں فالو کرنا تو ایک خالی سیگمنٹ دیکھ لیں کہ سی پی ایم کا کورس ہے تو وہ دیکھ لیں لیکن ہمارے وہ اسٹوڈینٹس جو ورچوئل یونیورسٹی کے کورسز فالو کر رہے کر رہے ہیں ان کو تو یہ پورے 45 فائیو لیکچرس دیکھنے ہی ہوں گے یہ تین لیکچرس ہو گئے فورٹی ٹو لیکچرس اور بھی دیکھنے ہوں گے اور ان کو فالو کرنا ہوگا ان کے لیے کیا دو تین اہم چیزیں ابھی تو نہیں کچھ دن کے بعد میں آپ کو کتاب یعنی بکس بتا دوں گا کون سی بکس میں فالو کروں گا یہ ٹاپکس ڈفرینٹ ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے میں نے لیے ہیں تو کچھ نوٹس میں آپ کو پرووائڈ کروں گا ٹھیک ہے نوٹس کو دیکھیں ساتھ ساتھ میں اگزامپل بھی کراتا ہوں اور ایکسرسائز بھی دیتا ہوں تو وہ ایکسرسائز ضرور کیجیے گا ساتھ اگر نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی تو روز کی ایکسرسائز روز کر لیجیے گا کچھ فزیکل ہے کچھ جو ہے آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑیں گی وہ ایکسرسائز ضرور کیجیے گا فزیکل سے مراد یہ ہے کہ کہیں تھوڑا سا ڈیٹا کلیکشن ہے تو وہاں ضرور چلے جائیں تھوڑا سا سروے کر لیں اور اینالائز کرنے کی کوشش کریں ایکسرسائز جو میں دوں وہ ضرور فالو کریں اگر وہ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گی خاص کر کے جب لینئر پروگرامنگ ہم کر رہے ہوں گے تو یہ بات ابھی نہیں لیکن میں بعد میں بتا دوں گا آپ کو کون کون سی کتابیں ہیں اور کون کون سے بکس آپ کو فالو کرنی ہوں گی ٹھیک بات ہے آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا آپ جو ہو سکتے ہیں کمپیوٹر سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں آپ جو ہوئے آپ اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں میتھمیٹکس کے یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کورس کو فالو کر سکتا ہے ٹھیک بات ہو گئی اب دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں ختم کرنے سے پہلے ایک چیز یہ کہ آپ بتائیں کہ یہ مینیجر کا کام ہے یا او آر کوئی اور آدمی کرے گا دیکھیں مینیجر جو ہوتا ہے اس نے ڈیسیزن لینا ہوتا ہے اگر مینیجر خود او آر پریکٹیشنر ہوگا تو جو وہ ریزلٹ نکالے گا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا مینیجر کو خود اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے مینیجر کے نیچے ایک آدمی ہونا چاہیے ایڈوائزر ٹائپ کا جو اس کی کیلکولیشن کرنے کے بعد آلٹرنیٹ بتا دے وہ جب آلٹرنیٹ پتہ چل جائے تو مینیجر اس میں سے ڈیسائڈ کرے گا ہاں جی ان تینوں میں سے بہتر کون سا ہے اور وہ بہتر جو کرے گا وہ اس اور دوسرے پیرامیٹرس کو بھی دیکھے گا جو یہ او آر والا نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے بعض بات اگر او آر والا کہے جی ڈیسیزن ون کرنا ہے لیکن ڈیسیزن ون کرنے سے پہلے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہو جائے گا کہ اسٹرائک ہو جائے گی تو مینیجر ہو سکتا ہے کہ ڈیسیجن نمبر ٹو لے کیونکہ اس کو پتا ہے اور مینیجر کو کوئی آدمی ریپلیس نہیں کر سکتا تو ونس اگین آئی وڈ سے کہ مینجمنٹ سائنس یا manager would be at the top and the worker who will be working for ہم will be the operation researcher تو اگر آپ آپریشن ریسرچر بننا چاہتے ہیں تو یہ خیال رکھیے گا کہ آپ نے مینجمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے without you management would not be able to function on work اور مینیجر اگر آپ ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ او آر کے لوگ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم آئے گی تو یہ جناب کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ او آر والا فوراً مینیجر بن جائے جب مینیجر اپنے آپ کو تھریڈ فیل کرنا فیل کرے کہ یہ او آر والا کل تو مینیجر بن جائے کیونکہ اس کو زیادہ پتا ہے یہ خیال رکھیں گے یہ ورکر ہی رہے گا اور مینیجر جو مینیجر ہی رہے گا تو مینیجر کی جگہ اپنی ہے او آر پریکٹیشنر کی جگہ اپنی ہے جناب یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں اور ایک دفعہ ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا اور اگلی دفعہ کیا کریں گے دیکھتے ہیں جی ہم نے اپنا جو او آر کا انٹروڈکشن تھا وہ مکمل کر لیا ہے اس کے بعد ہم ریگولر ٹاپکس کی طرف آئیں گے جس کے اندر نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم کریٹیکل پاتھ میتھڈ پڑھیں گے اور وہ کس میں آتا ہے وہ نیٹ ورکس کے اندر آتا ہے تو نیٹ سے ہم اسٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم ریگولر سیگمنٹ کی طرف آئیں گے جس کے اندر ہم سی پی ایم کی بات کریں گے جس کے اندر پرٹ کی بات کریں گے آج تقریباً ہم نے او آر کو ڈیفائن کر لیا او آر کی ڈفرنٹ ڈیفینیشنس اور دیکھ لی او آر پروسیس کو ہم نے دیکھ لیا او آر ٹیکنیکس کو دیکھ لیا اور لاسٹلی ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ کیا کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں او آر کو اپلائی کرنے میں اور کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم او آر اپلائی نہیں کر سک رہے ہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے نا یعنی لوگ نہیں ہیں ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو ان چیزوں کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جس کے اندر ہم سی پی ایم اور نیٹ ورکس پڑھیں گے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نے کے بان السلام علیکم